بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں تو پناہ پکڑتا ہوں قل اعوذ برب الناس میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی مالک الناس جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس لوگوں کا الہ ہے من شر الوسواس الخناس وسوسا ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے اللہ وسف صوفی صدور اناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسا ڈالتا ہے من الجنتی والناس انسانوں اور جنوں میں سے